بابر نعش کوش مغلیہ سلطنت کا بانی الدین بابر میدان جنگ کا ایک آزمودہ اور نڈر سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر اور ادیب بھی تھا بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی جیسا ضرب المصرہ کہنے والا کوئی اور نہیں یہی فاتح ہند تھا تاہم جب شہنشاہ ہند ہونے کی حیثیت میں ایش و مستی کے سارے اسباب اس کی دسترس میں تھے صرف سینتالیس برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ آزمائش کی دنیا اس آنے والی جنت کی پر لذت دنیا کے لیے خود کو اہل ثابت کرنے کی جگہ ہے جنت کی اہلیت کیا ہے یہ اپنے اندر ایک اعلیٰ اخلاقی شخصیت کی تعمیر کا مشن ہے اس شخصیت کو اگر مختصر ترین الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اخلاقی آلودگیوں سے پاک اور اعلیٰ اوصاف سے آراستہ ایک پاکیزہ شخصیت ہے یہ شخصیت کبھی عیش و عشرت سے پیدا نہیں ہوتی یہ شخصیت صبر و برداشت اور استقامت کی زندگی سے پیدا ہوتی ہے صبر اختیار کرنے کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اخلاقی آلائشوں سے بچنے اور اعلیٰ اوصاف اختیار کرنے کو زندگی کا مسئلہ بنائے اس مقصد کے لیے علم حاصل کرے مطالعے کی مشقت جھیلے اور اچھی صحبت اور اساتذہ کے حصول میں سرگرم رہے وہ بابر با عیش کوش کے بجائے بابر نہ عیش کوش کے اصول کو اختیار کرے اور دنیا کی بجائے آخرت کو مقصود بنائے یہی لوگ ہیں کہ جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں لذتیں راحتیں اور آسانیاں جن کا مقدر ہوں گی رہے دنیا پرست تو ان کا انجام محرومی کے سوا کچھ اور نہیں ایسے لوگوں کی پیاس نہ دنیا میں بجھے گی نہ حشر میں اور نہ جہنم کی انگار فاتی میں ہم کو نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا ہے یہ تحفظ قدیم الہامی کتابوں کو حاصل نہیں تھا اس لیے ان میں مانوی تحریفات اور لفظی تبدیلیوں کا دروازہ کھلا رہا تاہم اس کے باوجود ان کتابوں کے بہت سے مقامات پر دین کی اصل تعلیمات بعینی ہی موجود ہیں بعض اوقات تو ان کے الفاظ بھی وہی ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں مثلا سورہ اعراف میں بت پرستی پر تنقید کرتے ہوئے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ملاحظہ کیجیے کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں تم قائن پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں سورہ اعراف یہی مضمون زبور میں جن الفاظ میں بیان ہوا ہے اب اسے ملاحظہ کیجیے ان کے بت چاندی اور سونا ہیں یعنی آدمی کی دستکاری ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ناک ہے پر وہ سونگتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں زبور زبور کی جس حمد کا حوالہ ہم نے دیا ہے اس کا آغاز بھی بڑا بے مثل ہے اس کا پہلا بند اس طرح ہے ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش زبور کے یہ الفاظ ایک مخلص دائی حق کے دل سے نکلنے والے سچے ترین الفاظ ہیں اس کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اس سے زیادہ موزوں الفاظ ملنا مشکل ہے بندہ مومن کی اصل دلچسپی صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی بڑائی اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کی حمد اس کی تعریف اس کا شکر اس کی تسبیح اور اسی کی تقدیس کرنا اس کی زندگی کا مشن ہوتا ہے وہ خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے اس کے دین کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے شرک و الحاط کے اندھیروں میں شمع توحید جلاتا ہے بت پرستی اور دنیا پرستی کے دور میں خدا پرستی کا علم اٹھاتا ہے شیطان اور اس کے لشکروں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اس راہ میں وہ ہر مشقت جھیلتا اور ہر تکلیف اٹھاتا ہے ہر ملامت سنتا اور ہر عزاز سہتا ہے ہر دشمن حق سے مقابلہ کرتا اور ہر میدان میں لڑتا ہے لیکن اس ساری سیو جہد کا مقصود صرف ایک ہوتا ہے وہ یہ کہ جس رب سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے اس کی کبریائی کا پرچم ہر چوٹی پر گاڑ دیا جائے جس خدا نے انسان کو سب کچھ دیا ہے انسان اس خدا کا شکر گزار بن جائے جس خدا کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کا ہر نفع و ضرر ہے لوگ اسی خدا کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کریں دائی حق کی دلچسپی کبھی اس بات سے نہیں ہوتی کہ اس کی ستائش ہو اور لوگوں سے اسے کوئی صلح ملے اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ اسے اچھا کہیں یا لانت و ملامت کا ہدف بنائیں اپنی ذات کی سربلندی اپنے مفادات کا حصول اپنے اسلاف کی عظمت اور اپنی قوم کے لیے کوئی تعصب یہ اس کے مسائل نہیں ہوتے اپنا فرقہ اپنا مسلک اپنے اکابرین اپنی جماعت کی قسم کے الفاظ اس کی لغت میں نہیں ہوتے مقلدین اور مریدوں سے اپنی عظمت کے ترانے پڑھوانا اپنے نام کے ساتھ درجن بھر القاب لگوانا اپنے پیروکاروں پر اپنی عظمت اور بزرگی کا سکہ بٹھانا اپنی کرامات اپنے علم اپنی ذہانت اور خطابت کا ڈھنڈورا پٹوانا کبھی اس کے پیش نظر نہیں ہوتا وہ عارف باللہ ہوتا ہے جانتا ہے کہ وہ صرف خاک ہے وہ صرف راک ہے اسے خدا کی عطاؤں میں سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ اسے گدائی نوا کو ایک شہنشاہ کی طرف سے ملنے والی بھیک سمجھتا ہے اسے کوئی مادی کامیابی مل بھی جائے تو وہ اسے اپنے رب علی محکیم کی آزمائش سمجھتا ہے کوئی خدمت اس سے لے لی جائے تو وہ اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے یہی دائی حق ہوتا ہے اور صرف یہی دائی حق ہوتا ہے ان احساسات سے ہٹ کر جو لوگ خدا کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کسی مسخرے سے بڑھ کر نہیں ہوتے یہ مسخرے جلد یا بدیر اپنے انجام کو پہنچ کر رہتے ہیں رہ سچے دا یہ حق ان کی صدا ایک ہی ہوتی ہے ہم کو نہیں اے خداوند ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش بھیڑ کی نفسیات دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون میں غیر معمولی تحقیقات ہوئی ہیں وہیں انسانی نفسیات پر بھی بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے انسانی نفسیات پر کیے گئے متعدد تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگ جب کسی ایک یا دو افراد کو کوئی نیا اور مختلف کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا اثر کم ہی قبول کرتے ہیں مگر کام کرنے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی لوگ اتنا ہی زیادہ اس کی پیروی کریں گے مثلا بازار میں ایک شخص اچانک ٹائم بوم ٹائم بوم کی صدا بلند کر کے بھاگنا شروع کر دے تو لوگ اسے دیکھ کر اس کی پیروی نہیں کریں گے مگر بہت سارے افراد اگر یہی کریں تو باقی لوگ بلا تردد ان کی پیروی کریں گے انسانی نفسیات کس پہلو کو بھیڑ کی نفسیات کہا جاتا ہے بھیڑ کی اسی نفسیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئے کام کے آغاز یا رواج میں بہت کم لوگ شامل ہوا کرتے ہیں خاص کر کے جب یہ کام آخرت کی دعوت پر لبیک کہنے کا ہو اس لیے کہ اس دعوت میں انسان کو فوری ملنے والی دنیا پر آخرت کی یقینی مگر بعد میں ملنے والی نعمتوں اور مادی مفادات پر اخلاقی اصولوں کو ترجیح دینے کی مشکل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے یہی سبب ہے کہ ابتدا میں پیغمبروں تک کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے مگر یہی لوگ تھے جنہیں سابقون یعنی سب قتلے جانے والے کہا گیا اور قرآن میں ان کا بدلہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوں گے آج دنیا میں سوا ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کے تنگ راستے پر کوئی بھیڑ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ نئے لوگ اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں لیکن کوئی حوصلہ مند اگر آج بھی اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو بلا شبہ خدا اسے سابقین میں گن لے گا اور قیامت کے دن اسے خدا کے قرب اور جنت کے اعلی مقام سے سرفراز کیا جائے گا گول اور مزاحمت ہاکی ایک بے حد دلچسپ اور تیز رفتار کھیل ہے اس میں کسی ٹیم کے جیتنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس نے مخالف ٹیم کے خلاف کتنے گول کیے ہیں ٹیم کے گیارہ کھلاڑی مل کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ گیند اپنے گول میں جانے کے بجائے مخالف ٹیم کے گول میں جائے اس مقصد کے لیے کھلاڑی مل کر کھیلتے مخالف کھلاڑیوں کو ڈوج دیتے اور آپس میں گیند ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ مخالف ٹیم کے آخری حفاظتی حصار یعنی ڈی میں داخل ہوتے اور پھر ہٹ لگا کر گیند کو گول میں پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں مخالف ٹیم اس عمل میں زبردست مزاحمت کرتی ہے مگر ہاکی کے کھیل میں کوئی کھلاڑی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ہاف سے گیند لے کر چلے اور مخالف ٹیم کے ہاف میں ان کی مزاحمت سے گھبرا کر خود ہی گیند چھوڑ دے وہ آخری دم تک گیند مخالف گول میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے ہاکی کے میدان کی طرح زندگی کے میدان میں بھی ہر انسان اپنے لیے ایک مقصد یا گول بناتا ہے اور پوری قوت سے اس کے حصول کے لیے سر گرم ہو جاتا ہے مگر بدقسمتی سے اس میدان میں بہت سے نادان لوگ اپنا ہدف اور گول متعین کرنے کے بعد بہت سا وقت پیسہ اور توانائی اس کام میں لگاتے ہیں لیکن پھر کچھ عرصے میں معمولی مزاحمت اور پریشانی سے گھبرا کر اپنے مقصد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے اپنے اہداف متعین کرتے اور پورے جوش سے ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں مگر حقیقت کی گرمی ان کے جوش کو بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے اور ان کے حصے میں وسائل کے زیاں مقاصد سے محرومی اور زندگی میں ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں آتا زندگی میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر اپنے اہداف کا تعین کرتے اور پھر ان کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں ایسے لوگ مزاحمت اور رکاوٹوں سے گھبرائے بغیر اپنے مقصد کے لیے بھرپور جد و جہد کرتے ہیں اور پھر جلد یا بدیر اپنا مقصد پا لیتے ہیں اصل کرنسی قرآن کریم میں صورت المؤمنون میں بیان ہوا ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ کی راہ میں حسب توفیق جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس یقین میں جیتے ہیں کہ ایک روز انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس روز کی جانچ میں اگر ان کا یہ انفاق خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا تو سارا عمل غارت ہو جائے گا ایک صحیح حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایک سخی اور ایک عالم کو ان کے تمام تر نیک کاموں کے باوجود جہنم میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ ان کے اعمال کے پیچھے اصل نیت خدا کی رضا کی نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی تھی مسلم رقم انیس سو پانچ قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کے بعد ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ بھی ہر آن لیتا رہے اگر نیت خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں کسی سلے کسی ستائش اور کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے کسی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی خاص مقام اور اہمیت کے حصول کا تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے دنیا میں لوگ اپنی کمائی چھپاتے ہیں بندہ مومن کو بھی اپنی آخرت کی کمائی یعنی نیکیاں دوسروں سے چھپانی چاہیے وہ اگر اپنی یقیمتی کرنسی لوگوں سے چھپا نہ سکے تو کم از کم اسے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نیکی کی کرنسی سے لوگوں کی تعریف لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور اپنی بڑائی جیسی معمولی اور بے وقت چیزوں کو خریدنا شروع کر دے یہ اپنی بہترین کمائی کو ضائع کرنے کا بدترین طریقہ ہے مند شخص وہ ہے جو اس کرنسی کو جنت میں اپنا گھر اور سامان خریدنے کے لیے محفوظ رکھے اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس کرنسی کو اپنی تعریف سننے کے لیے دنیا میں خرچ کر گیا کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس رہنے کے لیے جہنم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں بچے گی پریشانی تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہے ایوب کو تو دنیا کے سامنے ایک نمونہ بنانا مقصود تھا سو وہ پیکر صبر ہر مصیبت پر سر تسلیم خم کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا نے جان لیا کہ مالک حقیقی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ جب جان مال آبرو تینوں برباد ہو جائیں تب بھی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ ہی نکلنے چاہیے اس لیے کہ سب کچھ اسی نے دیا ہے اور اگر اس سب کچھ میں سے کچھ اس نے لے بھی لیا تو شکوہ اور شکایت کیسی مگر تم میں سے کون ہے جو خدا کے محبوب پیغمبر ایوب علیہ السلام کی طرح ہے خدا کے اس عارف کی گفتگو سننے والوں کے دلوں میں اتر رہی تھی معرفت کی بارش غفلت بھرے سنگلاخ سینوں کو نرم کر رہی تھی وہ ایک وقفے کے بعد پھر گویا ہوئے مگر اس دفعہ خواب کی سچی تعبیر دینے والے خدا کے سچے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی طرح مسئلے کے ساتھ اس کا حل بھی بتانے لگے تمہارے رب کو معلوم ہے تم ایوب نہیں ہو اس لیے وہ تم پر مصائب کسی اور وجہ سے بھیجتا ہے کچھ لوگوں کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھانے لگتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے ان غافلوں کے پاس گناہوں کے گرم پانی کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا سو یہی گرم پانی آگ پر انڈیل دیا جاتا ہے اس پر وہ آہوزاری کرتے اور خدا کو پکارتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پکار میں استغفار کو شامل کریں سچی توبہ کو شامل کریں پھر بخشش کی ٹھنڈی ہوا ہر آگ کو ٹھنڈا کر دے گی کچھ مصائب قانون قدرت کا حصہ ہوتے ہیں بیماری بہرحال آ جاتی ہے حادثہ بہرحال ہو جاتا ہے ناگہانی ہو کر رہتی ہے انسان ان سے بچ نہیں سکتا ایسے میں خدا سے اس کی عافیت اور آسانی مانگو اس کے تحفظ کی چھتری میں پناہ چاہو یہ چھتری جسے مل گئی وہ مصائب دھوپ سے نہ بھی بچے ان کی جھلسا دینے والی تپش سے ضرور بچ جاتا ہے کیا انسانی حکمت و تدبیر کا مصائب کے روکنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ایک سامع نے بیچ میں سوال کیا عارف نے مسکرا کر جواب دیا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دیکھو خدا نے تمہیں جانور نہیں بنایا انسان بنا کر پیدا کیا ہے تمہیں عقل دی ہے شعور دیا ہے تم جیسے ہی اسے استعمال کرو گے بہتری تو آئے گی تم اپنی غذا سوچ اور معمولات کو ٹھیک کر لو اکثر بیماریوں سے بچ جاؤ گے تم منصوبہ بندی اور اعتدال سے کام لو تو افلاس اور محتاجی سے محفوظ رہو گے میں اس کی نفی نہیں کر رہا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تدبیر کے باوجود جو مشکل آ جائے اس سے کیسے نکلا جائے اب آخری بات کو غور سے سنو جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے مصیبت تمہیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہے تمہاری زندگی عادات رویے اور سوچ میں تمہاری سیرت اخلاق کردار اور ایمان میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی غلطی ہوتی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تباہ کن ہوتی ہے جس کے بعد خدا کوئی بہت بڑی مصیبت بھیجتا ہے یہ مکمل تباہی سے پہلے ایک فیصلہ کن وارننگ ہوتی ہے جیسے ہی تمہیں یہ احساس ہو فوراً اپنے رب کے قدموں میں بچھ جاؤ اس سے معافی مانگو اس سے آسانی مانگو اس سے عافیت مانگو جب کوئی طریقہ مؤثر نہ ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم میں کوئی بہت بڑی کمزوری دیکھ رہا ہے جس کا تمہیں احساس نہیں تمہارا عیب اور تمہاری خرابی ایک اجدہی کی طرح تمہیں دبوچے ہوئے ہیں مگر تم غفلت اور فخر کے عالم میں اسے آگوش مادر سمجھے ہوئے ہو اب وقت اعتراف کا ہے اپنی خرابی اور عیب کو تسلیم کر لینے کا ہے یہ سمجھ لینے کا ہے کہ اصل مصیبت خارج میں نہیں تمہارے اندر ہے یہ عزم کرنے کا ہے کہ تم اپنی خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو گے اس عزم کے بعد زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ ہر مصیبت ٹل جائے گی اور آخری بات یہ کہ تم نے یہ عزم نہیں کیا اور اپنے عیوب اور خامیوں کی تابیلوں میں الجھ گئے تو بس پھر انتظار کرنا اس وقت کا جب تمہاری کشتی بھری جائے اور بھر کر ڈبو دی جائے زندہ معجزہ علامہ اقبال بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک ملی رہنما ہونے کے علاوہ ایک فلسفی سیاستدان اور عظیم فکری قائد بھی تھے اقبال نے اپنے خیالات لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاعری کے ذریعے کو اختیار کیا انہیں شاعری پر اس قدر عبور تھا کہ لطیف انسانی جذبوں سے لے کر فلسفیانہ مضامین تک اور ملی جذبات سے لے کر ایمانی احساسات تک ان کی شاعری میں یکساں خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں یہی سبب ہے کہ دیگر حیثیتوں کے ساتھ ساتھ انہیں ایک عظیم شاعر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے علامہ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار ہیں ان کی مشہور کتاب بانگ درا میں شاعری کے یہ ادوار سینین کے تعین کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان ادوار کی شاعری کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اقبال کے خیالات میں بتدریج ارتقا ہوا اسی طرح ان کی شاعری اسلوب اور ان کا انداز بیان بھی ایک ارتقائی عمل سے گزر کر بتدریج بہتر ہوئے اور ان کی اگلی کتابوں بال جبریل وغیرہ میں نقطۂ عروج پر پہنچ گئے یہ تنہا اقبال کا معاملہ نہیں اس دنیا میں ہر بڑا یا چھوٹا تخلیق کار مصنف مفکر شاعر اور ادیب ارتقا کے اسی عمل سے گزرتا ہے وہ سیکھتا ہے آغاز کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اصلاح کرتا ہے اور بتدریج اپنے کام میں بہتری لاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ آسمان فن و ادب پر ایک تابندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے یہ تو ممکن ہے کہ تخلیق کار اپنے ابتدائی کام کو لوگوں میں لانے کے بجائے بعد میں کیے ہوئے اپنے بہتر کام کو پبلک میں لائے لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے تخلیق کار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے تخلیقی کام کا آغاز کرے اور پہلے ہی دن آخری درجے کا کام کر گزرے یہ ایک عالمگیر اصول ہے معلوم تاریخ میں اس اصول سے صرف ایک شخصیت کا استثنا ملتا ہے یہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس کا زندہ ثبوت آپ کا پیش کردہ کلام قرآن پاک ہے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانے یا نہ مانے اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کا پیش کیا ہوا کلام عربی ادب کا شاہکار تھا قرآن کی ادبی حیثیت کیا تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں مخالفین کو جگہ جگہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جواب میں اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر لے آئیں مگر زبان و ادب میں اپنی تمام تر مہارت کے باوجود اہل عرب اس جیسا کلام نہ لا سکے یہ اس کلام کی عظمت ہے مگر دوسری طرف یہ بھی ایک موجزانہ حقیقت ہے کہ اس کلام کو ایک ایسے شخص نے لوگوں کے سامنے پیش کیا جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جسے زندگی بھر شعر و ادب کا کوئی ذوق و شوق نہیں رہا مگر جب اس ہستی نے یہ کلام پیش کیا تو پہلے دن ہی سے یہ کلام اپنی زبان بیان اسالیب اور مضامین کے لحاظ سے آخری درجے کا کلام تھا یہ کلام تئیس برس تک اترتا رہا مگر اس میں پیش کردہ افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی یا زبان و بیان میں کسی ارتقاء کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی نہیں ملتا اس معجزے کا سبب یہ ہے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں بلکہ خدائی کلام ہے یہ اس پروردگار کائنات کا کلام ہے جو سیکھتا نہیں سکھاتا ہے جو ہر علم کا منبع اور ہر فن کا موجد ہے جو ہر طرح کی غلطی بھول نسیان اور ارتقاء سے پاک ہے جس کا کوئی آغاز نہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ایسا لامحدود رب ایسا عظیم رب جب کلام کرے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے کلام میں کوئی غلطی ارتقا یا تضاد پایا جائے قرآن پاک پروردگار عالم کا کلام ہے یہ سر تسر ہدایت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سر تسر ایک معجزہ بھی ہے ایک زندہ جاوید خدائی معجزہ وہ کیوں عظیم تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں وہ بالکل ابتدا میں اسلام قبول کرنے والی شخصیتوں میں سے آٹھویں تھے اسلام کے لیے ان کی خدمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو ملنے والی بشارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کوئی مختصر مضمون نہیں کر سکتا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک جلیل القدر صحابی تھے ان میں اور حضرت عبد الرحمن میں کسی بات پر رنجش ہو گئی اس دوران میں حضرت طلحہ بیمار پڑے تو حضرت عبد الرحمن ساری رنجش اور شکایت بھلا کر ان کی عیادت کرنے پہنچ گئے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں آپ بیمار ہوتے تو میں عیادت کے لیے نہیں آتا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام میں وہ دو بنیادی اوصاف کیا تھے جو انسانوں کو عظیم بناتے ہیں پہلا وصف برتر اخلاق ہے اور دوسرا اعتراف برتر اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اخلاق حالات اور دوسروں کے رویے پر منحصر نہ ہو کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں گا بلکہ انسان اعلیٰ اخلاق کو بطور ایک اصول کے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے یہاں تک کہ جب کسی سے اختلاف اور شکایت ہو تب بھی انسان آگے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق اور خیرخواہی کا مظاہرہ کرے یہی وہ چیز ہے جس کا مظاہرہ حضرت عبد الرحمن نے شکایت کے باوجود حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے جا کر کیا اس کے جواب میں حضرت طلحہ نے جو کچھ کیا وہ اعتراف تھا یعنی انہوں نے اپنی انا اور عزت کو ایک طرف رکھ کر یہ مان لیا کہ حضرت عبد الرحمن نے ان سے بہتر انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے یہ اعتراف کر کے وہ بھی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سطح پر آ گئے کیونکہ اعلیٰ اخلاق جتنی بڑی نیکی ہے اعتراف بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے یہی وہ دو اوصاف تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو عظیم بنا دیا اور یہی وہ دو اوصاف ہیں جو آج کے مسلمانوں میں ناپید ہیں اور مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہیں ٹریفک کہا جاتا ہے کہ کسی معاشرے کی تہذیب و روایات اور اقدار و قانون کی حالت کا جائزہ لینا اگر مقصود ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس کے ٹریفک کے نظام کا مطالعہ کرنا ہے اس پہلو سے جب پاکستان کے شہروں پر رواں ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب تنظیم قانون کی پاسداری حتیٰ کہ انسانی جان تک کی یہاں کوئی وقت نہیں ہمارا ٹریفک ہماری پوری زندگی کی طرح قرآن مجید کی بیان کردہ اخلاقی تعلیم کے منافی چل رہا ہے قرآن مجید کی اخلاقی تعلیم افراد اور اجتماعیت کے ہر شعبے کی اصلاح کا سب سے بہتر ذریعہ ہے ٹریفک ہی کو اگر لے لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کا ایک حکم ایسا ہے جو دیا گیا تو پوری زندگی کے لیے ہے لیکن ٹریفک کی اصلاح کے لیے بھی اس سے اچھا اصول موجود نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر دھیمی چال چلتے ہیں اور جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں صورت الفرقان ٹریفک کے سارے مسائل دو بنیادی وجوہات سے پیش آتے ہیں ایک جلد بازی اور دوسروں سے آگے نکلنے کی سوچ اور دوسرا اپنی غلطی نہ مان کر دوسروں سے لڑنا اور بتکلامی قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور آجزی نمایاں ہوتی ہے دھیمے پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے اور اگر یہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے تیز رفتاری اور خطرناک اوورٹیکنگ جیسے جان لیوا کاموں سے انسان کو بچاتی ہے اسی طرح لوگوں سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا اور اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا بھی تو دوسرا شخص قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جواب دینے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے گا یہ رویہ عام ہونے کی صورت میں سڑکوں سے قانون چھکنی ایکسیڈنٹ میں موت اور معذوری اور لڑائی جھگڑے بد کلامی اور ظلم و زیادتی جیسی تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی لوگ اپنی منزل پر ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ تاخیر سے پہنچیں لیکن خود کو اور دوسروں کو قبرستان ہسپتال اور تھانے نہیں پہنچائیں گے قانون کی خلاف ورزی ختم ہو جائے گی نتیجتاً رشوت کی گرم بازاری بھی ختم ہو جائے گی لوگ راستے کو سکون و اطمینان سے طے کریں گے اور آفیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے قرآن مجید کی تعلیم زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے شرط صرف یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور پورے شعور کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے پیغمبر کی تعلیم اور شیطان کا طریقہ اخبار کا خلاصہ یہ چند خبریں تھیں ایک بوڑھی خاتون نے تھانے کی دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے جان دے دی اس کے بیٹے کو پولیس نے جھوٹے کیس میں پھنسا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیس سالہ بس ہاسٹس لڑکی جو اپنے گھر کی کفالت کے لیے نکلی تھی اسے دو حیوانوں نے اسلحے کے زور پر اغوا کیا اور وحشیانہ تشدد اور اپنی شیطانی حوث کا نشانہ بنایا دہشت گردوں کا ایک معروف سیاستدان پر قاتلانہ حملہ تین لوگ مارے گئے یہ خبریں دیکھ کے چند چاولوں کی طرح جرائم دہشت گردی حادثات کرپشن لاقانونیت اور وحشت کے اس پورے دور کا بیان ہے جس میں ہم زندہ ہیں میں نے پریشان ہو کر اخبار ایک کونے میں رکھ دیا اسی لمحے میرے بیٹے کی معصوم غوغاں بلند ہوئی مجھے احساس ہوا کہ سویرے اخبار پڑھنے کی جستجو میں اپنا روزانہ کا فریضہ بھول گیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی وہ ساری دعائیں سنانا شروع کی جو آپ صبح سویرے اٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح عربی دعائیں سن کر خوش ہونے لگا گو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا ہوا اور ایک حدیث نبوی کے مطابق اس میں روح پھونکی گئی اسی وقت سے وہ روزانہ قرآن سنتا تھا اسی لیے وہ ذکر و تلاوت سے بہت مانوس تھا اس کی خوشی دیکھ کر اخبار سے پیدا ہونے والی میری جھنجلاہٹ ختم ہو گئی میں نے جانا کہ رسول کریم کے الفاظ کتنے سچے ہیں جس میں وہ رب کریم کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے اس کا شکر ادا کر کے اس کی حمد کرتے ہیں ان دعاؤں کے الفاظ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہر انسان بدترین حالات کے باوجود بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں زندہ ہوتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے تنبیح کر رہے ہیں کہ میں کیوں ان کی پیروی کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہا ہوں نبی کا طریقہ شکر گزاری ہے شیطان کا طریقہ مایوسی ہے نبی کا طریقہ انسان میں مثبت سوچ پیدا کرتا ہے شیطان کا طریقہ انسان میں منفی ذہن پیدا کرتا ہے مجھے احساس ہوا کہ جب کبھی ہم زندگی کو غلط رخ سے دیکھتے ہیں ہم میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے ہم صرف مسائل کو دیکھتے ہیں اور مواقع کو نہیں ہم مصیبت کو دیکھتے ہیں نعمت کو نہیں ہم صرف وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں نہیں دیکھتے جہاں ہم دنیا بدل سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان گنت نعمتیں دی ہیں بلکہ ایسے مواقع بھی دیے ہیں جہاں ہم زندگیاں بنا سکتے ہیں خوشیاں بکھیر سکتے ہیں اور آسانیاں پھیلا سکتے ہیں ہم اپنی اولاد اور متعلقین کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ہم کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر کے قیمتی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں ہر کسی کو اچھے کام کی نصیحت اور برائی پر توجہ دلا کر پیغمبروں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہم کسی دکھی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں اور محتاج کی حاجت روائی کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں تو کم از کم راستے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں کسی مسلمان کو سلام کر سکتے ہیں اور کسی انسان سے مسکرا کر مل سکتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر منفی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے اور صرف جھنجلاہٹ اور مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں اس کا نتیجہ نہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم اعلیٰ ترین نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں بلکہ اس منفی سوچ کے زیر اثر ہم خود بھی بد عملی اور بد کلامی کا شکار ہو جاتے ہیں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مایوسی ابلیس کا طریقہ ہے اور امید اور شکر گزاری خدا کے جلیل القدر پیغمبروں اور پیارے بندوں کا ہمیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں اور پیاروں کا طریقہ چننا ہوگا اسی میں ہماری دنیا اور آخرت ہمارے خاندان اور قوم سب کی نجات ہے خواتین کی ناپاکی اور جنت خواتین کے حوالے سے عبادات میں یہ قانون ہے کہ اپنی ماہواری کے ایام میں وہ روزے رکھیں گی اور نہ نماز ادا کریں گی کچھ خواتین اس حوالے سے یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے بلکہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھے گئے ایک سوال میں خاتون اسکالر کا یہ فتویٰ بھی نقل کیا گیا کہ خواتین کو ماہواری کے دنوں میں نماز روزے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی پابندی بیان نہیں ہوئی تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے دیگر احکام کی طرح عبادات کا ماخذ بھی قرآن مجید نہیں بلکہ سنت ہے قرآن کریم میں عبادات کا ذکر تاکید یا دہانی اہمیت اور بیان حکمت کے پہلوؤں سے ہوا ہے یہ عبادات قرآن مجید سے پہلے بھی انبیاء کی ایک مستقل روایت کے طور پر جاری تھیں اور آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ضروری ترامیم اور اصلاحات کر کے انہیں قیامت تک کے لیے جاری کر دیا اسی سنت پر مبنی یہ قانون ہے کہ خواتین ماہواری کے دنوں میں نماز روزہ نہیں ادا کر سکتیں اس کی حکمت قرآن مجید نے اس طرح بیان کی ہے کہ یہ ناپاکی کی ایک حالت ہے البقرا آیت دو سو بائیس ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کا تعلق قائم کرنا عبادت کی روح کے خلاف ہے انہی آیات میں قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس حالت میں میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا چنانچہ مسلمان اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے اور ہمیشہ سے یہ امت کا عمل رہا ہے کہ ماہواری کے ایام میں خواتین نہ نماز روزہ ادا کریں گی نہ ان سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوگا قرآن مجید کے بیانات سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا کی جنت میں دو نعمتیں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گی ایک میاں بیوی کے پاکیزہ جوڑے اور دوسرے خدا کی رضامندی کا پروانہ سورہ آل عمران آیت پندرہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہواری کے ایام میں جب خواتین ناپاک ہوتی ہیں اپنی رضا اور قربت دینے والی دو انتہائی اہم عبادات اور میاں بیوی کے تعلق پر پابندی لگا کر دراصل اپنے بندوں اور بندیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص ناپاک ہو کر اس کے حضور پیش ہوگا اسے جنت میں ملنے والی میاں بیوی کے پاکیزہ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت جیسی عظیم نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا یہ دو نعمتیں محض دو نعمتیں ہی نہیں بلکہ تمام ماتی اور روحانی نعمتوں کی نمائندہ علامات ہیں خدا کے نزدیک ناپاکی کیا ہے یہ محض جسم سے نکلنے والے فضلات ہی نہیں بلکہ علم و اخلاق سے متعلق وہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپاک ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غیر اللہ سے دعا اور مدد مانگنا انسانوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی خیانت بد عہدی فواہش منکرات بخل اصراف ریاکاری نمود و نمائش الزام و بہتان حسد و تکبر اور اس نوعیت کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں آج انسان جب ان اعمال میں سے کسی عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو بظاہر اسے برا محسوس نہیں ہوتا لیکن ان میں سے ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خلیص اور بدبودار عمل ہے اس کا ارتکاب کرنے والا آہستہ آہستہ ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر اسی حالت میں انسان مر جائے تو ایسے بدبودار گندے شخص کو خدا کی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا خواتین کے ایام ماہواری میں نماز اور میاں بیوی کے تعلق سے روک کر اصل سبق یہ دیا گیا ہے کہ ناپاکی کا مطلب خدا اور اس کی نعمتوں سے محرومی ہے دنیا میں یہ ناپاکی غیر اختیاری ہوتی ہے مگر جان بوجھ کر ناپاک رہنے والوں پر قیامت کے دن یہ پابندی ہمیشہ کے لیے لگا دی جائے گی جبکہ اپنے ایمان اور اخلاق کو پاکیزہ رکھنے والوں کو ہر جسمانی اور روحانی گندگی سے نجات دے کر خدا کی قربت اور اس کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا جائے گا تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں ان کے اشعار کا صرف ایک دیوان شائع ہوا اور وہی انہیں لافانی بنا گیا ان کے بعد انگنت شعراء شعرا پیدا ہوئے مگر جو مقبولیت اور تاثیر غالب کے حصے میں آئی ہے دوسروں کو اس کا بہت کم حصہ نصیب ہوا ہے تاہم یہی غالب ہیں جنہوں نے اپنے ایک ہم اثر شاعر مومن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک شعر کے عوض اپنا دیوان دے سکتا ہوں مومن کا یہ شعر اس طرح ہے تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن کا یہ شعر اپنے محبوب کے خیال میں جینے کا ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت بیان ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ خدا کو اپنی زندگی بنا لینے والے بندہ مومن کا حال دل بھی ہے یہ مومن اگر تنہائی میں خدا کی یاد میں جیتا ہے تو مجلس میں بھی اسے فراموش نہیں کرتا وہ جانتا ہے کہ تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے پانچ نہیں کرتے مگر چھٹا ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے چاہے یہ لوگ کہیں بھی ہوں یہی معاملہ اس سے کم اور زیادہ لوگوں کا ہے سورہ مجادلہ ایمان در حقیقت اسی کیفیت اور احساس میں جینے کا نام ہے کہ ہم جہاں کہیں اور جس حال میں ہیں خدا ہر جگہ اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے ہم کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے یہی یقین انسان کو خدا کی یاد میں جینے پر آمادہ کرتا اور خلوت و جلوت میں اس کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے ایسا مومن خدا کو اپنی زندگی کے چند لمحے نہیں دیتا وہ خدا کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے وہ خدا کی یاد کو کچھ وقت نہیں دیتا اس کی یاد کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے حقیقی ایمان کلمے کے الفاظ زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں یہ ہر لمحہ خدا کی حضوری میں جینے کا نام ہے اور ایسے ہی خدا کی یاد میں جینے والے مومنین ہیں جنہیں انقریب خدا کی جنت میں اور اس کے پڑوس میں بسا دیا جائے گا